جس پھانسی کے پھندے سے تم ڈراتے ہو یہ تو گلے کا ہار ہے جو شادی کے دن پہنا جاتا ہے ہم ویسے ہار پہننے کے قائل نہیں مگر جب شادی کا دن آتا ہے تو اس ہار کو چوم کے پہل لیا کرتے ہیں ہم شادی کے دن ڈھول دھمکے کے قائل نہیں مگر ہمارے لیے جو بم اٹھائے پھرتے ہیں کہ ان کی گاڑیوں کے نیچے رکھیں گے وہی شہنائیاں ہیں جو شادی کے وقت بجتی ہیں وہی سرور ہے اسی میں لذت ہے یاد کرو جب مجاہد شہید ہو رہا ہوتا ہے ساری زمین و آسمان اس کے استقبال میں مگن ہوتی ہے ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں ہورے تڑپ کے اللہ سے کہتی ہیں اللہ وہ ہمارا خامند اللہ وہ تیرا بندہ جس کی خاطر تو نے ہمیں پیدا کیا تھا جس کی خاطر تو نے ہمیں چھپا کے بٹھایا تھا مقصورات جن کی خاطر تو نے ہمیں مکنون بنایا تھا جن کی خاطر تو نے ہم پر حسن نچھاور کیا کہ سورج بھی ہمارے سامنے ماند اگر ہم سمندروں میں تھوک دیں تو وہ بھی میٹھا بن جائے اللہ وہ شہید آ رہا ہے ہمیں ذرا جانے دے دیکھیں تو صحیح آسمان اول پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے پھر اللہ سے کہتی ہے اللہ وہ نیچے تڑپ رہا ہے ہمیں جانے دے اللہ کہتا ہے چلی جاؤ زمین پہ وہ اپنی آنکھیں بے پردہ عورتوں پہ نہیں ڈالتا تھا تمہیں دیکھے گا تو خوش ہوگا اس کا روزہ آج ٹوٹے گا اس کا روزہ آج افطار کرے گا وہ آ کے بیٹھ جاتی ہے چہرے سے مٹی صاف کرتی ہے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے اللہ اکثر منا خاک میں ملایا تو اسے خاک میں ملا دے جنت کے فرشتے آتے ہیں مخمل سندر سے ہاتھ میں لیے ہوئے میں اس کی روح لوں گا دوسرا کہتا ہے میں اس کی روح لوں گا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فرشتوں جان میرے لیے دی تھی روح تم لوگے یہ کیسے ہوگا ہٹو میں اس کی روح لوں گا پھر جس طرح یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے یوسف کا حسن سب کچھ بلا رہا تھا شہید اللہ کا حسن دیکھ رہا ہوگا گلا چلے گا پتہ نہیں چلے گا رسی کھینچے گی پتہ نہیں چلے گا گا اللہ شہید کو جنت میں لے جائے گا فرشتوں کی برات انہوں کی برات ساتھ جائے گی اللہ کہے گا یہ تیری نہریں ہیں یہ تیرے محلات ہیں یہ میری رضا ہے بتا شہید تجھے کچھ چاہیے اللہ دنیا میں بھیج شہادت کے وقت جو مزہ آیا تھا وہ دوبارہ مجھے چاہیے